حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کہ ان کے ماں کوئی لغو نہ ہو اس عمل سے میں نام درج ہو جاتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاسی